یوں ہی شادی شدہ خواتین و حضرات کی خدمت میں بھی کچھ خصوصی عرض کی سعادت حاصل کروں گا ایسے شادی شدہ خواتین و حضرات کی خدمت میں کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس مصیبت میں گرفتار ہیں اور اپنے رفیق حیات کے باطنی کیفیات سے بے پرواہ ہو کر صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کو مقصد زندگی سمجھ بیٹھے ہیں خصوصی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کیجیے ورنہ دنیا و آخرت میں شدید ذلت اور رسوائی آپ کا بھی مقدر بن سکتی ہے ایسے خواتین و حضرات درج ذیل نکات پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے یقیناً اس واحد چکر میں پھانس کر اپنے شریک حیات کے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی کا شکار ہونا ایک لازمی امر ہے جس کے بارے میں مرود قیامت سخت بعض پرس کی جائے گی کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا بادشاہ نگران ہے اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے بس ہر ایک نگران ہے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو مسواکیں تھوڑی ایک سیدھی تھی اور دوسری ٹیڑھی جو صحابی اس وقت ساتھ تھے آپ نے سیدھی مسواک انہیں عطا کر دی اور ٹیڑھی خود رکھ لی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مسواک آپ رکھ لیں رشاد فرمایا جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت مجلس کرتا ہے قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس سے بعض پرس ہوگی کہ اس کا حق ادا کیا یا ضائع کیا مذکورہ دونوں حادث کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ کسی انسان کے حکم تابع یا صحبت میں رہنے والے ہیں پروز قیامت ان کے حقوق کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ ادا کیا یا ضائع کر دیا چنانچہ شور سے بیوی بچوں استاد سے شاگردوں مالک سے نوکروں اور ملکی عہدیداروں سے عوام الناس کے بارے میں پوچھ کچھ کی جائے گی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ براہ راست نہ فرمائے گا بلکہ جس کے حق میں کوتاہی کی اسے راضی کرنا ضروری ہوگا اگر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک اور اگر ناکام رہے تو جہنم کا راستہ تو جہنم کا سخت اور ناقابل برداشت عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس سلسلے میں چند احادیث مبارکہ خوف خدا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے ہم نے عرض کی جس کے پاس درہم و دنار اور سامان زندگی نہ ہو فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا یعنی لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے اور انہیں اذیتیں پہنچائی ہوگی اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں کچھ کسی کو دے دی جائیں گی اور کچھ کسی کو اس نے لوگوں کے حقوق جس قدر چھینے ہوں گے اگر ان کا عوض ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کی برائیاں لے کر اس پر ڈالی جائیں گی اور پھر اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرزمین عرب میں بت پرستی کے سلسلے میں شیطان محسوس ہو چکا ہے البتہ وہ تم سے اس بات میں خوش ہے کہ معمولی جرائم کرو اور وہی ہلاک کرنے والے ہیں بس جس قدر ہو سکے ظلم سے بچو کیونکہ برد قیامت ایک آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا جنہیں وہ اپنے نامہ مال میں دیکھے گا پھر ایک آدمی آ کر کہے گا یارب اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا حکم ہوگا اس کی نیکیاں اسی مقدار میں لے لو اسی طرح لوگ اس کی نیکیاں لیتے لے جاتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیوں میں سے کوئی بھی شے باقی نہ رہے گی اس کی مثال اس طرح ہے کہ کچھ مسافر جنگل میں پڑاؤ کریں ان کے پاس ایندھن نہ ہو پھر وہ ایندھن اکٹھا کر کے خوب آگ جلائیں اور سب ایندھن فنا کر دیں یعنی دوسروں پر ظلم کرنے والا گناہوں کے ذریعے اس نیکیوں کو فنا کر دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت لوگوں کو برہانہ غبار آلود اور اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایسی آواز کے ساتھ کلام فرمائے گا کہ جس دور والا بھی اس طرح سنے گا جیسے نزدیک والا وہ فرمائے گا میں بدلہ لینے والا بادشاہ ہوں اہل جنت میں سے کسی ایسے شخص کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں کہ جس نے اہل نار میں سے کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم کیا ہو حتیٰ کہ میں اس کا بدلہ لے لوں اور اہل نار میں سے کسی ایسے شخص کو نار میں داخل حول کی اجازت نہیں کہ جس نے اہل جنت میں سے کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم کیا ہو جب تک کہ میں اس کا بدلہ نہ لے لوں چاہے ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو اب یہ غور طلب بات ہے کہ دنیا میں انسان جس شخصیت کی ذات کے لیے مسلسل روحانی اذیت کا باعث بنتا رہا اس کے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے جذبات کی تسکین کا سامنا کرنا کافی سمجھا اور اس کی ناراضگی کو بالکل معمولی تصور کیا تو کیا ایسی شخصیت کو برد قیامت خود سے راضی کرنا ممکن ہوگا اگر جواب نفی میں ہے تو کیا ایسی صورت میں قیامت کی سخت گرفت سے بچنے کے لیے اپنی تھوڑی سی خواہش کی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی سعادت حاصل کرنا دانش مندی نہیں یقیناً ایک طویل عرصے تک ساتھ رہنے کی بنا پر دونوں فریق ایک دوسرے کی عادات و اتوار سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوتے ہیں چنانچہ جب ان میں سے کوئی ایک عدم التفات کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا یقیناً ایک طویل عرصے تک ساتھ رہنے کی بنا پر دونوں فریق ایک دوسرے کی عادات و اتوار سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوتے ہیں چنانچہ جب ان میں سے کوئی ایک عدم التفات کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا فریق فوراً اسے محسوس کر لیتا ہے اور سب کا توجہ کا طلب ہوتا ہے لیکن چونکہ و فریق کسی اور ہی مشغلے میں مشغول ہو چکا ہوتا ہے لہذا اس توجہ طلبی کا مثبت انداز سے جواب دینے سے قاصر رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں میں ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے جس کا سب سے زیادہ منفی اثر ان کی اراد پر پڑتا ہے یہ بیچار ایک فریق کی محبت سے تو غیر ضروری افعال میں مشغولیت کی بنا پر محروم ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرا فریق شدید ٹینشن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی شفقت سے دور کر دیتا ہے اس عدم توجہی کے باعث ان بچوں میں ایسا سے کمتری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ہر وقت سہمے سہمے رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک نامعلوم خوف ان پر مسلط ہو جاتا ہے وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور پھر ان سب امور کی وجہ سے ان کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ رک جاتا ہے ایسے حضرات کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعد اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دینا سزا دنیا میں ہی میں ایسے حضرات کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعد اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے ایسی حضرات کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعد اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے حضرات کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعد اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے اس شخص نے جس طریقے سے کسی کو اذیت و نقصان پہنچایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے اس کی اولاد کو اسی قرب و تکلیف میں مبتلا فرما کر سمانے رنج و غم پیدا فرما دیتا ہے جس سے صاحب بصیرت فوراً سمجھ بیچ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے شام ایسے حضرات کو اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بعد اوقات انسان کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی حاصل ہو جاتی ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے اس شخص نے جس طریقے سے کسی کو اذیت و نقصان پہنچایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عدر و انصاف سے اس کی اولاد کو اس قرب و تکلیف میں مبتلا فرما کر سامان رنج و غم پیدا فرما دیتا ہے جسے صاحب بصیرت فوراً سمجھ بھی جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے شامت اعمال کا ہی نتیجہ ہے چنانچہ بس اوقات دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے اہل خانہ کو تکلیف پہنچائی تو اس شخص کو اپنی اولاد کو اسی رنج و میں گرفتار دیکھنا پڑا اس پوری تمہید کو پیش نظر رکھ کر اس گناہ میں مبتلا ہر مرد عورت کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ جو کچھ آج میں اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ کر رہا ہوں کل اگر یہی سب کچھ میری اپنی اولاد کے ساتھ کیا جائے تو کیا میں اسے پسند کروں گا یقیناً اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا اس منفی جواب کے ساتھ ہی محاسبانہ سوچ غالب ہونی چاہیے کہ جب اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ ناپسند ہے تو شریک حیات کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ کسی کی اولاد نہیں اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات ملاحظہ فرمائیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان یعنی ایمان کی اعلیٰ ترین خصلت و عادات کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر محبت اور اسی کی رضا کی خاطر بغض رکھے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا فرمایا اور یہ کہ تو لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور ان کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے مروی ہے کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جناح کی اجازت دیجیے یہ سنتے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا اور نوجوان کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا پھر نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا اے نوجوان کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فیل کرے اس نے عرض کی میں اسے کیسے پسند کر سکتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر دوسرے لوگ تیری طرف سے اس فعل کو کیسے پسند کر سکتے ہیں پھر دریافت فرمایا تیری بیٹی سے اگر اسی طرح کیا جائے تو تم اسے پسند کرے گا عرض کی نہیں فرمایا اگر تیری بہن سے کوئی ایسی ناشاستہ حرکت کرے تو اور اگر تیری خالہ سے کرے تو اسی طرح آپ نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرماتے گئے اور اور وہ ہر بار یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضامند نہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا الہی عز و جل اس کے دل کو پاک کر دے اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر زنا سے بے رزار رہا ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ فری کسانی کے قرب کے متمنا ہوں بالخصوص خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب کسی شادی شدہ مرد یا عورت کو اپنی جان مائل کرنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی مضموم حرکت کا ارتکاب ضرور ہوگا اگر عورت کو مائل کیا تو اس کا شور اور مرد کو راغب کیا تو اس کی زوجہ جس قرب و عزیت کا شکار ہوگی اس کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب خود کو اس شوہر یا زوجہ کے قائم مقام رکھ کر غور کیا جائے مثلا اگر کسی کی زوجہ کی جنم دل مائل ہو تو غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اجنبی یہی معاملہ میری زوجہ کے ساتھ کرتا تو کیا میں اس عمل کو محبوب رکھتا یوں ہی عورت غور کرے کہ اگر اس کا شور کسی اور عورت کی جنم راغب ہو جائے تو اس کی قلبی کیفیت کیا ہوگی راکم الحروف کے مشاہدے میں بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں کہ جس میں خاتون نے کسی کے شور کو اپنی جانیں مائل کر کے شادی تو کر لی لیکن بعد میں جب شور کا دل بھر گیا اور سابقہ زوجہ کی جانا مائلان بڑھا تو خود ان کی زندگی عذاب بن گئی پھر فریق سانی کی اذیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی زندگی کس قدر قرب کا شکار ہو جاتی ہے غور و تفکر اور کثرت مشاہدہ سے اس عمر پر اطلاع قتل مشکل نہیں درج ذیل حدیث کریمہ کو خور سے مرادہ فرمائیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص کسی عورت کو اس کے خوند کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی کپڑا بننے کا کام کیا کرتا تھا اس کی بیوی بنی اسرائیل کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل تھی جب اس کے حسن کی شہرت اس وقت کے ایک بادشاہ تک پہنچی تو اس نے ایک بڑھیا کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ اس عورت کے پاس جائے اور اسے اس کے خاوند کے خلاف کر دے بڑھیا نے حسب ہدایت اس کے پاس پہنچی اور بولی اے عورت میں بادشاہ کی جنم سے آئی ہوں اس نے پیغام بھیجا ہے کہ تو اتنی کہ تو اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود ایک کپڑے بننے والے کے پاس کیوں پڑی ہے اگر تو ہمارے پاس ہوتی تو ہم تجھے سونے سے لاد دیتے تجھے ریشم پہناتے اور بے شمار نوکر چاکر تیری خدمت کے لیے مقرر کر دیتے ان باتوں نے عورت کے دل پر گہرا اثر کیا اور وہ اپنے شور سے بدزن ہو گئی نتیجتاً شور کی خدمت کرنا بالکل چھوڑ دی اور وہ تبدیل کر لیا جب شور اس سے وجہ دریافت کرتا تو بد اخلاقی سے جواب دیتی آخر کار اس نیک شخص نے انتہائی دل برداشتہ ہو کر اسے طلاق دے دی عورت نے چھٹکارا پاتے ہی بادشاہ سے شادی رچا لی جب بادشاہ اجلا عروسی میں گیا اور پردے چھوڑے دیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ اور عورت دونوں اندھے ہو گئے بادشاہ نے چاہ کہ اسے چھو کر دیکھ لے لیکن یہ سوچتے ہی اس کا ہاتھ خشک ہو گیا عورت نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ بھی سوکھ گیا پھر ان دونوں کو گونگا بہرا کر دیا گیا اور ان کی شہوت مٹا دی گئی جب صبح پردے ہٹائے گئے تو یہ دونوں اندھے اور بہرے اور گونگے پائے گئے ان کا یہ معاملہ اس زمانے کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جواب ملا میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا کیا یہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کپڑا بڑھنے والے کے ساتھ کیا ہے میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا